على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا آخری کلامیناجامین رام آج کل ذرائع ابلاغ اور میڈیا ایک مؤثر اور طاقتور ہتھیار سمجھا جاتا ہے جس کے ذریعے سے قوم دوسری قوموں تک افراد دوسرے افراد تک اور کمپنیاں اپنے گاہکوں تک اپنا پیغام پہنچاتی ہیں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اللہ کی اس امانت کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ نے امین بنایا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت ذمہ دار ہے اللہ کی تعلیمات کو نبی کے اسوے کو قوم تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس آب حیات کے سرچشمے ہیں اس امت کے پاس دونوں جہاں کی کامیابیوں کے تالوں کی کنجیاں ہیں اس امت کے سر پر خیر امت کا تاج رکھا گیا اس امت کو اللہ نے امت وسط بنایا اور قیامت میں اور پیغمبروں کے حق میں گواہ بنایا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے مخلوق تک یہ پہنچائے نبی کے پیغام کو نبی کی امت تک اور نبی کی قوم تک یہ پہنچائے اس لیے کہ خاتم الانبیاء سرور کونین عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات کو فراموش کر دیا جاتا تھا بھلا دیا جاتا تھا دوسری کتابیں نازل ہوتی پیغمبر آتے اور اس کام کو آگے بڑھاتے اب پیغمبر آنے کے نہیں رسول آنے کے نہیں جو کچھ کرنا ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے آج دنیا یقیناً ترقی کر چکی ہے ایسی ایسی حیرت انگیز ترقی کہ خود انسان اس ترقی سے حیرت زدہ ہے کمپیوٹر کی دنیا میں سائنس کی دنیا میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں تیز رفتار سواریوں کی دنیا میں میڈیسن کی دنیا میں طب کی دنیا میں انجینئرنگ کی دنیا میں ہر فیلڈ میں دیکھیں کہ انسان بہت ضرورت سے زیادہ اس نے ترقی کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود آج کا انسان امن کا پیاسا ہے آج کا انسان سکون کا متلاشی ہے آج کا انسان حقیقی دل کی راحت سے محروم ہے بستر ہیں نیند نہیں ہے آلیشان بنگلے ہیں کوٹھیاں ہیں سمندروں کے سینوں کو چیر کر اس نے فلک بوس عمارتوں کو بنا دیا لیکن ان عمارتوں کے اندر محبت مبت دلوں کی مٹھاس اور چاشنی نہیں ہے انسان کے پاس مال و دولت کا انبار ہے لیکن وہ محروم ہے اللہ کی نعمتوں سے کوئی نمک نہیں چھو سکتا کوئی شکر نہیں کھا سکتا کوئی چکنائی کے قریب نہیں جا سکتا کوئی تیل میں بنی ہوئی چیزیں قریب نہیں لا سکتا قانون کا خزانہ ہے اللہ کی نعمت سے محروم ہے چشمے ہیں آنکھوں کی وزارت نہیں ہے علم کے دریا ہیں لیکن جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے ہر انسان جاہل مطلق ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کمپیوٹر اور سائنس کے ذریعے سے اخبار و رسائی کے ذریعے سے علم کے چشمے بہ رہے ہیں لیکن انسان ہے علم سے کورا ہے اور علم سے ناواقف ہے اور اس مادی دنیا میں جو جتنا ترقی یافتہ ہے اتنا ہی وہ بھکاری ہے فقیر ہے اور سکون سے امن سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے امریکہ تہذیب یافتہ ملک کہلاتا ہے معاشرتی نظام ٹھپ ہے ایک خاوین کی ایک بیوی نہیں اور ایک بیوی کے ایک خاوین نہیں اولاد ہے ماں باپ کا پتہ نہیں کچرا ڈالنے کی جگہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ مرے ہوئے کتے اور سور کے پلوں کے ساتھ ناجائز حرام کے انسان کے بچے ڈھیروں وہاں ملتے ہیں آج کی انسانیت سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے بلک رہی ہے کون ان کا ذمہ دار ہے یہ بچے حرام کے جنین ولد الزنا وائرس اور جراثیم کی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ نالیوں میں کیوں بہ رہے ہیں یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں دولت مال حسین بیوی خوبصورت اولاد تیز رفتار سواریاں سائنس اور ٹیکنالوجی خودکشی کیوں کر رہا ہے زندگی کے عیش و عشرت کے سارے سامان دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں خودکشیاں نہ ہوتی ہوں انسانیت سسک نہ رہی ہو انسانیت تڑپ نہ رہی ہو انسانیت بلپ نہ رہی ہو کون ہے ذمہ دار کون اللہ کے پاس سے امن کا پروانہ لے کر آیا تھا کون اللہ کے پاس وعدہ کر کے آیا تھا میں قوم کی بے چینی کو دور کروں گا میں تڑپتی قوم کو دلاسا دوں گا میں بیماروں کے سر پر ہاتھ پھیروں گا میں بیواؤں کا مسکینوں کا یتیموں کا غریبوں کا مداوہ بنوں گا کون تھا جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ دنیا سے قتل و غارت گری کو ہم ختم کریں گے فساد کو ختم کریں گے خون خرابے کو ختم کریں گے امن کو پھیلائیں گے سلامتی کو پھیلائیں گے سکون کو پھیلائیں گے کوئی ماں نہیں روئے گی کوئی بچہ نہیں تڑپے گا کوئی شوہر اپنی بیوی سے پریشان نہیں ہوگا کوئی بیوی اپنی شوہر سے دکھی نہیں ہوگی کوئی خاندان خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا کون ہے اس کا ذمہ دار آج یہ ہندوستان ملک بموں کا ملک بن چکا ہے گھپلوں کا ملک بن چکا ہے انسانیت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے گاجر اور مولی سے سستی انسان کی جانیں ہیں پانی سے سستا انسان کا خون ہے پالتو کتے اور پالتو بلی سے سستی عورت کی آبرو اور عزت ہے کون ہے اس کا ذمہ دار میں اپنی جورو کا غلام آپ اپنی اولاد کے ذمہ دار سیٹ صاحب اپنے کارخانے کے مالک کسان اپنے کھیتی باڑی کا رکوالا اس سسکتی تڑپتی ترقی امت کا ذمہ دار ہے کون خیر امت کس کو کہا گیا امت وسط کس کو کہا گیا کون اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ذمہ داری لے کر آیا تھا وعدہ کر کے آیا تھا اور قوم تک اللہ کی امانت پہنچانے کا عہد اور پیمان کر کے آیا تھا کون ہے یہ مسلمان ہے جو نماز پڑھ کر سمجھتا ہے میں جنت کا حقدار ہو گیا داڑھی رکھ کر سمجھتا ہے وقت کی ولایت اور قطبیت اور وقت کی بزرگی کا تاج مجھے پہنا دیا گیا یہ مسلمان ہیں جو مسجدیں تعمیر کر کر مدرسے بنا کر ادارے قائم کر کر بیت المال بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی حاصل کر لی مسلمانوں یہ سراسر دھوکہ ہے اور یہ سراسر انسان قصارے کے اندر پڑا ہوا ہے یقیناً نماز کامیابی ہے یقیناً روزہ کامیابی ہے یقیناً داڑھی رکھنا اسلامی لباس پہننا یہ سب کچھ ہے لیکن اس سے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی اور جو ذمہ داری ہم اللہ کے پاس لے کر آئے تھے اللہ کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کی یہ نماز سے نہیں ہوتی یہ روزے سے نہیں ہوتی یہ تلاوت سے نہیں ہوتی آپ نماز پڑھیں گے ہندو مندر جا کر گھنٹہ بجائے گا ہم نماز پڑھیں گے عیسائی جا گھر جا کر وہ خوب کے سامنے اپنے عبادت کے رسوم اور رواج کو انجام دے گا اور سکھ گرودوارے کے اندر جائے گا مشرق بتوں کے سامنے جائے گا اور کہے گا تم نماز پڑھو تمہاری عبادت ہم پوجا کرے ہماری عبادت ہم گردوارہ جائیں ہماری عبادت ہم چرچ جائے ہماری عبادت وہ یہی کہیں گے نماز تمہاری اور پوجا ہماری تم روزہ رکھو رمضان میں وہ برت رکھیں گے اور کہیں گے تمہارا روزہ اور ہمارا برت دونوں برابر ہے تم حج کو جاؤ وہ کہیں گے کہ ہم بنارس جائیں گے کاشی جائیں گے متھرا جائیں گے تمہارے لیے وہ مبارک ہمارے لیے یہ مبارک اور تم زمزم پیو اور ہم گنگا جل پیئیں گے تم ٹوپی پہنو ہم زنار ڈالیں گے تم جبا عوامہ پہنو ہم دھوتی پہنیں گے یہ مذہب اسلام کی تبلیغ اور مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کا یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے نماز روزہ خود ہمارا درست نہیں ہے ہماری نماز میں اتنی طاقت نہیں ہے ایک بالغ وہ نماز سر کے اوپر جا سکے اللہ ماشاء اللہ شریعت متحرہ کو ہم نے نماز روزے میں عبادات کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا اور دین کا ایک حصہ لے کر ہم نے یہ سمجھ لیا گائے کی دم پکڑ کر ہاتھی کی دم پکڑ کر بیل کی دم پکڑ کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جو ہے ہاتھی پر قابض ہو گئے جبکہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہاتھی کی دم ہے ہمارے ہاتھ کے اندر جانور کی دم ہے ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں معاملات ہے معاشرت ہے عقائد ہے عبادات ہے یہ تمام چیزیں مل کر مذہب اسلام ہوتا ہے انسان کس کو کہتے ہیں انسان کی آنکھ ہو انسان کے ناک ہو انسان کا کان ہو انسان کے پیر ہو انسان کے ہاتھ ہو انسان کا جسم ہو انسان کی کھال ہو خوبصورتی ہو یہ تمام چیزیں مل کر ایک انسان ہے ایک گوشت کا لوتڑا ہے اور اس کے اندر روح ہے نہ آنکھ سے وہ دیکھ سکتا ہے نہ کان سے سن سکتا ہے نہ پیروں سے چل سکتا ہے نہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے نہ زبان سے بیل بول سکتا ہے کیا یہ کہیں گے کہ اس کے اندر روح ہے اور جان ہے اور روح اور جان ہونے کی وجہ سے ہم اس کو انسان کا اطلاع کہیں گے کیا کوئی اس کے ساتھ کاروبار کرے گا کیا کوئی اسے اپنی بیٹی دے گا کیا کوئی کوئی اسے اپنے کھیت کے اندر ہل جوتنے کے لیے بھیجے گا کیا کوئی عدالت اس کو بطور گواہ کے قبول کرے گی یقیناً اسلام کی روح نماز ہے یقیناً اسلام کی روح حج ہے یقیناً اسلام کی روح کلیم طیبہ ہے یقیناً اسلام کی روح تلاوت ہے یقیناً اسلام کی روح ذکر و اسکار ہے صدقہ ہے قیرات ہے زکوٰۃ ہے عبادات ہے لیکن یہ روح بغیر انگ کے یہ روح بغیر پیر کے یہ روح بغیر ہاتھوں کے یہ روح بغیر زبان کے بغیر کانوں کی سن سماعت کے آنکھوں کے دیدار کے کیا یہ معتبر ہزاروں لاکھوں آدمی یہاں سجدوں پر سجدے ماریں گے معاملات کی بات آئے گی زبان کی بات آئے گی لین دین کی بات آئے گی معاشرت کی بات آئے گی صفر سے بھی مائنس پوائنٹ ہندوستان کے بعد علاقوں کے اندر جب سردی گرتی ہے مائنس ڈگری ہو جاتی ہے تو اس مائنس ڈگری کا کوئی مقام ہوتا ہے کوئی ہے نوازی ایک نمبر کا جورو کا غلام جہاں شراب پینا حرام کیا جوڑو کی غلامی حرام نہیں ہے جہاں سور کا گوشت کھانا حرام کیا اولاد کے خاطر دین کے احکامات کو پس پش ڈالنا حرام نہیں ہے بیگم نے کہا داڑھی بنانے کے لیے بیگم نے کہا کیبل کلیکشن لینے کے لیے بیگم نے کہا رسوم و رواج کے لیے بیگم نے کہا گھر کے اندر فنکشن کرنے کے لیے فضول خرچی کرنے کے لیے لاتا آتا لمخلوق انفی ماسیت الخالق پیشانی پر نماز کا گھٹا تحجد نہیں چھوٹتی اشراق عوامین اس کی زندگی سے الگ نہیں ہوتے لیکن کیا یہ جورو کی غلامی گناہ کبیرہ نہیں ہے یا اولاد کے حگیز پہنانا یا اولاد کے خاطر آخرت کو اجاڑنا یا اولاد کے خاطر گھر سے سنتوں کے جنازے نکالنا ان اولاد کو کانوٹوں کے اندر داخل کرنا ان اولاد کو انگریز کی اولاد بنانا ان اولاد کے اندر یہود و نصرات کی قسلتیں پیدا کرنا کیا یہ کتے اور پیشاب کے سور اور سور اور کتے کے پیشاب سے کچھ کم درجے کا گنا ہے تو سمجھتے ہی نہیں کہ دیندار دین سے اس کا کوئی تعلق ہے اور دین سے اس کا کوئی رشتہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کائنات کے قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کی اور مومنات اور مسلمات کی اماں ہے یہ وہ اما ہے کہ جب ان پر منافقوں نے تہمت لگائی پرانے شریف میں اللہ نے اس کی برات کا اعلان کیا کہ عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی الخبیسہ والطیبون للطیبات میرے آقا کائنات کے مولا رحمت اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا شدید جھٹکا لگا تھا اتنا شدید صدمہ پہنچا تھا کہ مجھ جیسے آپ جیسے انسان کو پہلی مرتبہ لاکھوں طاقت کے ساتھ کروڑوں قوت کے ساتھ ہارٹ اٹیک آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ صدمہ ہوا تھا جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پر تہمت لگائی گئی اور الزام لگایا گیا کیا حالت تھی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی دوستوں سے ملنا جلنا کم ہو چکا تھا گم سم ہو چکے تھے اپنی نماز تھی اپنی عبادت تھی اپنی معاشرت تھی اپنا گھرانہ تھا جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اتنا چاہا کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات چیت کرتے رہتے تھے تفریح تباہ کی بات کرتے مذاق کرتے میرے حقوق کو ادا کرتے اور بلال جب کہتے اللہ اکبر حیال الصلاح حیال الفلاح اما فرماتی ہیں آپ کا چہرہ ایسے بدل جاتا کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے یہی تو تعلیم دی غلامی کی حد ایک ہوتی ہر ملک کی ایک لمٹ ہوتی ہے مسجد کی ایک لمٹ ہوتی ہے اعتکاف اگر اس کے باہر جائے تو ٹوٹ جاتا ہے مسجد کی ایک حد ہوتی ہے داخل ہونے کی دعا وہاں پڑی جاتی ہے اور نکلنے کی دعا وہاں پڑی جاتی ہے بیوی کا کوئی حد نہیں ہے حد نہیں ہے اولاد کی کوئی لمٹ نہیں ہے ماں کی کوئی لمٹ نہیں ہے باپ کی کوئی لمٹ نہیں ہے بھائیوں کی معاشرت کیا ہے ہماری آج کیا ہے ہماری معاشرت کیا ہے ہمارے معاملات کیا ہے ہماری زبان کیسے آج ہم کہیں گے کیسے ہم وہ منظر دیکھیں گے جس کو اللہ کے کلام پاک میں فرمایا فیقون دین و کل کہ دنیا کے چپے چپے میں دین قائم ہوگا اس دین کو ہم مٹا رہے ہیں اس دین کو ہم اجاڑ رہے ہیں اس دین کو ہم روند رہے ہیں اس دین کی سنتوں کو کے جنازے ہم نکال رہے ہیں ہم وہ منظر دیکھیں گے کہ وائٹ ہاؤس پر کلمہ طیبہ ہوگا ہم وہ منظر دیکھیں گے یہود و نصارہ تباہ ہوں گے ہم وہ منظر دیکھیں گے چرچوں کے اندر اذان دی جائے گی ہم وہ منظر دیکھیں گے کہ دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ ہوگا اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوگا مسلمانوں ہمارے معاملات کیا ہیں ہماری معاشرت کیا ہے ہمارا خاندانی رویہ کیا ہے بھائی بہن کا سلوک کیا ہے اولاد اور ماں باپ کا رشتہ کیا ہے پڑوس پڑوس کا رشتہ کیا ہے مسلمانوں ہم لاکھ کتابیں لکھیں نماز کے مقابلے میں اپنی عبادت لائیں گے روزے کے مقابلے میں اپنا برت لائیں گے حج کے مقابلے میں اپنی تیرت یاترا لائیں گے زمزم کے مقابلے میں اپنا گنگا جل لائیں گے ٹوپی کے مقابلے میں سنار لائیں گے جبے کے مقابلے میں انامے کے مقابلے میں دھوتی لائیں گے تم جبے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تم داڑھی سے مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں اس وقت پورے دنیا کے اندر پورے عالم کے اندر اگر اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت اگر ہو سکتی ہے وہی چیز جس کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی چیز جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور وہی چیز جو صحابہ کرام نے تعلیم کو دی ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے سے اخبارات کے ذریعے سے تم ایک چینل کھولو مقابلے میں سینکڑوں چینل کھولیں گے تم ایک اخبار نکالو مقابلے میں سینکڑوں اخبار نکالیں گے تم ایک تقریر کرو مقابلے کے اندر ہزاروں بھاشن دیں گے آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ اس بات کا خائل ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کی جائے اور نشر و اشاعت کی جائے ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس سے متعلق جو طبقہ ہے جب اس نے اس کو اپنایا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا کہ آج اس کا جھبا چلا گیا آج اس کی شیروانی چلی گئی آج اس کی داڑھی کچکشی ہونے لگی آج اس نے اولیاء کا دامن چھوڑ دیا آج اس نے مشتحدین کا دامن چھوڑ دیا اور اس ظالم نے کرتے کرتے وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے اسلام کی شبی بگڑنے لگی جہاد کا مفہوم بدلنے لگا اور پھر اس نے وہ کام کیا ایک شرابی ایک زانی وہ کام نہیں کر سکتا اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی بمبئی کی رضا اکیڈمی نے اس کو گرفتار کروایا تو جوائنٹ کمشنر کے پاس اس نے اپنا معافی نامہ دیا اور تا نامہ دیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ اپنی آخرت کو جانے گا اپنی خبر کی جھڑتی دے گا میڈیا اگر مؤثر ذریعہ ہوتی دعوت و تبلیغ کا دارلوم دیوت اپنا ایک چینل قائم کرتا دارلوم ندوت العلماء اپنا ایک چینل قائم کرتا مدرسہ مظاہر العلوم اپنا ایک چینل قائم کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء چینل قائم کرتے حضرت ابو بکر صدیق چینل قائم کرتے حضرت عمر فاروق کا چینل قائم کرتے جو اللہ آج صحیح سو ٹیکنالوجی دیا ہے اور انسان کو سمجھ دیا ہے کہ وہ صحیح سو ٹیکنالوجی کو استعمال کرے وہ میرا اللہ جب آج کے موقع پر میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو شام کے مقصد کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرا دیا میرا وہ اللہ کہ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ کے اندر تھے یہاں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ممبر رسول سے کمانڈ کر رہے تھے یا ساریا الجبل میرا اللہ واقعی ٹاکی کے بغیر حضرت ساریہ تک پیغام پہنچا سکتا ہے میرا اللہ بیت المقدس کے سیڑھیوں کو اور اس کی کھڑکیوں اور دروازوں کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر سکتا ہے میرا اللہ بجسم کی اور بسترے کی گرمی جانے سے پہلے راکٹ کی تیز رفتاری کے ساتھ کنڈلی اور کھڑکی کی حرکت بند ہونے سے پہلے سات آسمان و جنت اور جہنم عرش مالا کی سیر کرا کر لا سکتا ہے کیا میرا اللہ ایک ٹی وی چینل نہیں کھول سکتا تھا کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت نیٹ نہیں دے سکتا تھا یہ سب یہود و نصارہ کے طریقے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ اس راستے میں جو جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے عورتوں سے بات کرنا دھوکا کرنا ایم حرمین کو بلا کر فنڈ وصول کرنا روپیہ وصول کرنا اور اپنا پیس چینل بنا کر لوگوں کو بے وقوف بنانا یہ نہ پہلے تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک یہ ہو سکتا ہے سب سے مؤثر طریقہ تبلیغ جو ہے وہ انسانوں مسلمانوں کے معاملات کی صفائی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی لت پت کے اندر پڑنے والے اور جوئے کے اندر ڈوبنے والے گناہوں کے سمندر میں غوطہ دینے والے کو کسی کو صدیق بنایا کسی کو فاروق بنایا کیا ابو بکر کو دنیا جانتی ابو بکر کو اس کا باپ نہ پہچانتا تھا اس کا خاندان نہ پہچانتا تھا جس ابو بکر کو آج دنیا صدیق کے نام سے جانتی ہے وہ میرے حبیب کے جوتوں کا صدقہ ہے عمر کو کون جانتا تھا عمر کو کوئی نہیں پہچانتا عمر فاروق بنا میرے حبیب کے جوتوں کا صدقہ ہے عثمان کو کون جانتا تھا عثمان غنی بنا عثمان ذمہ رین بنا یہ میرے حبیب کے جوتوں کا صدقہ ہے حضرت علی کو کون جانتا تھا حضرت علی کو کون پہچانتا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ بنے میرے حبیب کے جوتوں کا صدقہ ہے کیا تھی وہ چیز کیا تھی وہ خاصیت کیا وہ میڈیا تھا کیا وہ ذرائع ابلاغ تھے کیا وہ تعلیم و تبلیغ تھی کیا وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق بنا جس کی وجہ سے عمر فاروق بنا جس کی وجہ سے عثمان ذنورین بنا جس کی وجہ سے علی مرتضی بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سننے تک نماز روزے تک اور مجلسوں تک مسجد کی چار دیواری تک ان کو مسلمان بنا کر نہیں رکھا تھا ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر اسلام کو داخل کر دیا تھا ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر اللہ رسول کی محبت کو داخل کر دیا تھا ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر آخرت کے خوف کو پیدا کر دیا تھا مسلمانوں بھاشنوں سے کام نہیں چلے گا مسلمانوں لیکچروں سے کام نہیں چلے گا مسلمانوں کتابوں سے کام نہیں چلے گا مسلمانوں میڈیا سے کام نہیں چلے گا مسلمانوں ٹی وی سے کام نہیں چلے گا آپ انٹرنیٹ کے اندر آج اسلامی ویب سائٹ کتنے ہیں اور اسی انٹرنیٹ کے اندر اسلام کے نام سے امریکہ نے کتنے حرامی ویب سائٹ داخل کیے ہوئے ہیں قادیانیوں نے داخل کیے ہوئے ہیں بریلیوں نے داخل کیے ہوئے ہیں انگریز کی نسل غیر مقلدوں نے داخل کیے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کے نام پر آپ جائیں گے اس سمندر کے اندر آپ گمراہ ہو جائیں گے آپ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے میرے آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ رکھنا ہوگا ہر مسلمان معاملات کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے قبیلے کے اعتبار سے گاہک کے اعتبار سے تاجر کے اعتبار سے حاکم کے اعتبار سے محکوم کے اعتبار سے امیر کے اعتبار سے فقیر کے اعتبار سے امام کے اعتبار سے مختبی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے نبی کا امتی بننا ہوگا اور مجسم پہ کر رحمت اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم بننا ہوگا ورنہ دنیا بھاشن دیتی رہے گی اور آگے بڑھتے رہے گی مسلمانوں ہم نے اس وقت تک ترقی کی ہے جب تک ہماری زندگی میں آقا کے اسے کا نمونہ تھا ہماری زبان پاک تھی ہمارے معاملات صاف تھے ہمارا لین دین صحیح تھا ہمارے دلوں کے اندر غیروں کی ہمدردی تھی ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کا در تھا ہمارے دلوں کے اندر اتنا غیروں انسان تو انسان جنگلی درندوں کی ہمارے دلوں کے اندر اتنی محبت تھی اتنی فکریں تھی کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینے طیبہ تشریف لے گئے آپ تو ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جانور آپ کی نبوت کو مانتا تھا حیوان آپ کی نبوت کو مانتا تھا چاند آپ کی نبوت کو مانا تب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے سورج نے آپ کی نبوت کو مانا تھا تب آپ کی دعاؤں کی تاثیر سورج میں دکھائی دی بادل آپ کی نبوت کو مانا تب بادل برستا تھا اور بادل رکتا تھا ہواؤں نے آپ کی نبوت کو مانا ہوائیں چلتی تھی ہوائیں رکتی تھی زمین نے آپ کی نبوت کو مانا پہاڑ نے آپ کی نبوت کو مانا آگ نے آپ کی نبوت کو مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمین و آسمان کے لیے تمام کے لیے تھی جنات کے لیے تھی انسان کے لیے تھی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین طیبہ ہجرت فرما کر آئے کان کھول کر سنو مسلمانوں داڑھی لے کر تم جنت میں پہنچو گے ابو جہل کہے گا اس مردود کی داڑھی تو تو پاس بلیٹ سے ہزاروں مرتبہ کٹی ہوئی ہے جلٹ بلیٹ کے ذریعے سے یہ کٹی ہوئی ہے امریکہ کے یہود و نصارہ کے زیر ناپ کاٹے ہوئے بالوں کے اس طرح ان نبی کی سنتوں پر چلے ہوئے ہیں اے اللہ یہ وہ میرا چہرہ ہے کہ جس پر بلیڈ نہیں لگا فرون کہے گا ابو لہب کہے گا ادبا کہے گا شیوا کہے گا داڑھی میری تھی داڑھی کی بنیاد پر جنت میں داخل کرو ان کے چہروں پر اس طرح تو لگا ہے میرے چہرے پر اس طرح نہیں لگا ہے اور اگر نماز کے گھٹے کی بنیاد پر آپ اور ہم جنت کا دعویٰ کریں گے عبداللہ ابن اب ابن سلول کہے گا میں پہلی سب کا مختوی مجھ سے کوئی تقبیر تحریمہ نہیں جاتی میں ہمیشہ نبی کی مجلسوں میں آگے رہتا تھا یہ کمینے مسلمان تھے جو ڈیڑھ کے بعد دو کے بعد آیا کرتے تھے نبی جب مسجد کے اندر آتے اس سے پہلے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا امامے کا وزن لو امامے کے وزن میں عبداللہ ابن سبا آئے گا پیشانی کے گھٹے کی لمبائی اور چوڑائی لو عبداللہ ابن ابئی ابن سلو لائے گا داڑھی کی بات کہو فرعون کی داڑھی تھی ابو جہل کی داڑھی تھی اتبا کی داڑھی تھی شیبا کی داڑھی تھی ابو لہب کی داڑھی تھی یہ آ کر کہیں گے یہاں کام نہیں چلے گا مسلمانوں یہ تو ہے لیکن اصل جو معاملہ ہے اصل جو معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا اثر جہاں انسانوں پر پڑا جہاں زمین پر پڑا جہاں آبادی پر پڑا اتنا اثر پڑا کہ جنگل کے درندے بھی اس سے متاثر ہو گئے جنگل کے بھیڑیے جنگل کے شیر اور چیتے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سنتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علین ہیں آپ غریب پرور ہیں آپ یتیم پرور ہیں آپ بیواؤں اور بے قصوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ رحم دل ہیں کرم فرما ہیں آپ دریائے سخاوت کو لٹانے والے ہیں تو کیا کریں شیروں نے بھیڑیوں نے اور درندوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس طریقے سے اپنے پیٹ پوجا کے لیے کسی بکری کو ماریں گے بڑا جانور چھوٹے جانور کا شکار کرے گا نبی کی شان رحمت میں کہیں گستاخی تو نہیں ہوگی لاکھوں روپے ہزم کر لو ڈکار دے دو جہیز لے لو ایک دوسرے کا گردا چرا لو خون خراب کر دو زندگی تباہ کر دو یہ نقلی چیزیں کیا ہیں کسی کا سہاگ تم اجاڑ رہے ہو یہ نقلی چیزیں کیا ہیں کسی کی بلڈنگ تم گرا رہے ہو یہ نقلی چیزیں یہ ملاوٹی چیزیں کیا ہیں کسی کے بچوں کے سر سے تم باپ کا سایہ اٹھا رہے ہو کسی بچوں کے سر سے ماں کے دودھ کو سکا رہے ہو کمینوں جنگل کے درندوں کو ہوش آ گیا نبی رحمت کے سامنے اگر ہم پیٹ پوجا کریں گے اور جانوروں کو پھاڑ کھائیں گے بکریوں کو پھاڑ کھائیں گے تو یہ آپ کے دل کو صدمہ ہوگا ہر کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈبانا چاہتا ہے اللہ کی قسم کھائے گا آخرت کا حوالہ دے گا نماز کا <coughs> حوالہ دے گا روزے کا <coughs> حوالہ دے گا حج بیت اللہ کا حوالہ دے گا پیشانی پر نماز کے گھٹنے کا حوالہ دے گا ہر کوئی کوئی رشوت کے ذریعے سے سوت کے ذریعے سے جھوٹ کے ذریعے سے نقلی مال اور نقلی وزن وہی اذا متفقین اللہ الناس یستوفون اللہ اکبر تباہی ہے بربادی ہے ویل وائل ویل یہ احمد رضا خان کا لفظ نہیں ہے ویل قاسم نانوتوی کا لفظ نہیں ہے ویل مولانا مودودی کا لفظ نہیں ہے ویل غلام احمد قادیانی کا لفظ نہیں ہے ویل کسی غیر مقلد کے بعد ڈپتی نذیر احمد کا نہیں ہے وہ کسی انگریز کے غلام کا لفظ نہیں ہے کلام پاک کا تیسواں پارا سورہ متفقین اللہ فرماتے ہیں وہ لل تباہی ہو بربادی ہو معاملات کے خراب کرنے والوں کے لیے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے ملاوٹی چیزاں بیچنے والوں کے لیے نقلی مال کو ایسی کا مال لگا کر اور مارک لگا کر ٹیکا لگا کر دینے والوں کے لیے حدیث پاک میں آخا نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے اتنی خطرناک وادی ہے اتنی خطرناک وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ ستر مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے قیدی تو سب قیدی ہیں لیکن ایک قیدی وہ ہے جسم میں پھوڑے ہیں جسم میں پھنسنیاں ہیں جسم میں جوں پڑی ہوئی ہے نکلتا ہے لہو نکلتا ہے بدبو کی ڈکار دیتا ہے گندی بدبو کی ری خارج کرتا ہے قیدی سب ہیں لیکن سب قیدی اس قیدی سے پناہ مانگتے ہیں جیسے سب قیدی اس قیدی سے پنا مانگتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے وائے اے نوازی تیری نماز تیرے روزے اور تیرے تقوی اور تیری تہارت کو کیا ہوا اذا المتفین اللہ الناس الناسود کہ جب لیتا ہے بھر بھر کر لکھتا ہے ویزا کالو ہم ابزلو اور دیتا ہے تو مار مار کر دیتا ہے دھوکا نہیں ہے کون ہے ایماندار آٹے میں نمک زیادہ ملے گا آپ کو کوہ نور کا ہیرا مل جائے گا ایمانداری دکھائیے آپ معاملات کی صفائی دکھائیے ہم اس نبی رحمت کی امت جس نبی رحمت کی رحمت کا اثر صدیق و فاروق لاکھ صحابہ کرام پہاڑ اور آگ اور دریا اور زمین و آسمان اور جنت کی ہوروں پر تو پڑا ہی لیکن جنگل کے درندے بھی آپ کی شان رحمت سے متاثر ہوئے ایسے نبی کا دامن تھام کر تو دھوکہ دیتا ایسے نبی کا دامن تھام کر جھوٹ بولتا ہے غداری کرتا ہے کیڑے پڑ کر مرے گا کلمے کی موت تجھے نہیں نصیب ہوگی میرے اللہ کی قسم نماز چھوڑ یہ تیرا اللہ کا معاملہ ہے اللہ معاف کرے گا روزہ چھوڑ تیرے اللہ کا معاملہ ہے اللہ معاف کرے گا ذکر کو چھوڑ تلاوت کو چھوڑ میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی مخلوق کے دل کو دکھائے گا میرے اللہ کے مخلوق کو ستائے گا میرا اللہ معاف نہیں کرنے کا موت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں انجام بتائے گا انسان دیکھتا ہے انسان دیکھتا ہے ایسا نہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ آج کا انسان اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر چکا ہے اے اللہ تو اپنی کر میں اپنی کروں گا تو نے کہا فجر میں برکت دینے کے لیے تو نہ دے میں فجر چھوڑتا رہوں گا تو نے کہا سلا رحمی کرنے کے لیے تو میرے مال اور میری زندگی کی برکت کو ختم کر دے میں رشتے کاٹتا رہوں گا تو نے کہا قیمت کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے میں کھاتا رہوں گا تو اپنا کام کر مسلمانوں یہ زندگی گھٹ گھٹ کر نہیں گزارنے کی نہار پیٹ پیشاب لے جانا تاخانہ ٹیسٹ کرانا خون ٹیسٹ کرانا اور پٹی باندھی ہی بھی ہے بھیڑیوں اور چمرنیوں سسٹروں کے سامنے پیشاب کرنا پاخانہ کرنا اور کڑوی کڑوی دوائیں نلڈا پھاڑ کر نلے میں سے ڈالنا پیٹ پھاڑ کر پیشاب کی تھئی نکالنا پاخانے کی جگہ پھاڑ کر پیپ ڈال کر پاخانہ نکالنا یہ خیر امت کا ترجمہ نہیں ہے یہ امت وسط کا ترجمہ نہیں ہے اے جورو کے غلام اے دنیا کے کتے اے دنیا کے دغاواز مکار تو دنیا اللہ کی نعمت کو نہیں پہچانا چھوڑ دھوکا امن ملے گا غداری کو چھوڑ بے وفائی کو چھوڑ کسی کو برا چاہے گا اللہ کبھی اس کے ساتھ صحیح نہیں کر سکتے انسان کیا نہیں دیکھ رہا ہے آج انتیس نومبر حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے ٹولی چوکی علاقہ ہو سکتا ہے نام کے کہنے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہو رائل فیملی رہنے والے فارنرس رہنے والے علاقہ ایک وہاں کا لڑکا انگلینڈ کے اندر ایم بی اے پڑا کرتا تھا کئی دنوں سے اس کے رشتے کی تلاش تھی اور اس کی شادی کی ارمانیں تھیں ہزاروں رشتوں کو یہ سوچ کر ریجیکٹ کر دیا گیا کہ میرا بچہ تو لاکھوں میں ایک ہیرا ہے ہر رشتے کو ریجیکٹ کیا جاتا آخر کار ایک جو ہے رشتہ پکا ہو گیا کئی مہینوں سے اس کی تیاریاں ہوئی اور انگلینڈ کے اندر جب چھٹیوں کا موسم آیا بڑا قیمتی حال شادی کا بک کیا گیا ولیمے کے لیے اور دھوم دھڑاکے کے ساتھ بڑی جو ہے شان و شوکت کے ساتھ وہ شادی کی گئی اور دلہا دلہن کی رخصتی ہوئی کیا نہیں دیکھ رہا ہے انسان آج کیوں عبرت نہیں پکڑتا کیوں عبرت نہیں پکڑتا اس وقت تیرے سامنے ڈیڑھ سو سال کا کوئی انسان ہے اگر مان لے ہمارے دارلوم دیوبند کے جو نائب محتمین صاحب ہیں حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتوں تو یہ آ کر کہتا حضرت میرے ابا کا انتقال ہو گیا میرے دادا کا انتقال ہو گیا اپنی جان کا انتقال ہو گیا <coughs> حضرت پوچھتے کہ عمر کیا ہے اگر وہ ترسٹھ سال کی عمر بتاتا چونسٹھ سال بتاتا ستر سال بتاتا فرماتے ارے وہ تو بونس زندگی لے کر چلا گیا وہ تو اوٹی کر کر چلا گیا میرے آقا دنیا میں ساٹھ پر تین سال سے زیادہ نہیں رہے تیرا باپ کیا کر رہا تھا دنیا میں اس امت کی اوسط عمر ساٹھ پر تین سال ہے چل گیا ساٹھ سال چل گیا ستر سال اب دارالعلوم دیوبند کے محتم ایک سو ایک سال تک رہے تو کیا اور ان کو مہرت مل گئی ملک الموت نے ان کو یہ کہا کہ بھائی تم دیوبند کے محتمین ہو ابھی تمہارے کارگزار محتمین اور تمہارے معامین محتمین خاموش رسول صاحب گجراتی حال میں انتقال ہوا ذرا رہو دیوبند کو سہارا دو ارے کیوں مر رہا ہے دنیا کے پیچھے کیا ملتا ہے تجھے ان لدینہ یا کلونا فی بتون جو لوگ اپنے پیٹ کے اندر حرام کے مال کو یا کلونا امبال لتاما ظلم انما یا کلونا فی بتون نارا میرے اللہ نے کہا کہ جہنم کی آگ تو داخل کر رہا ہے تیرا بیٹا لالی پت جب چوس رہا ہو کیڈبریز کھا رہا ہو پیپسی پی رہا ہو اور چکن کے مزے لے رہا ہو اور تو حرام کا مال اس کے اندر داخل کیا کسی کا دل دکایا کسی کا مال ہڑپ کیا یا جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار کر کر حرام کے پیسے سے اس کو کھلایا یہ نہ سمجھنا یہ مرغی کی ٹانگ پکڑا ہوا ہے یہ جہنم کا بھڑکتا ہوا شولہ جو اپنی اولاد کے پیٹ میں تو داخل کر رہا ہے جو اولاد اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے شعلے داخل کرے جہنم کی آنکھ داخل کرے جہنم کا لہو داخل کرے جہنم کا پیپ داخل کرے کیا یہ اولاد اپنے باپ کو جنت کا دروازہ سمجھے گی کیا یہ اولاد اپنے باپ کی اطاعت کرے گی کیا یہ اولاد چاٹنگ کر کر کسی انگریز نے نہیں اڑے گی یہ اولاد یہ بٹیا چیٹنگ کر کر کسی بھیڑ و چمار کے ساتھ رفو چکر نہیں ہوگی آج اگر جہنم کی آگ کھلاؤ گے آج اگر جہنم کا لہو پلاؤ گے اور جہنم کا پیپ پلاؤ گے یہی اولاد کل تمہیں دگا دے گی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کو ناراض کر کر مخلوق کو اپنا نہیں بنا سکتے دین سے ہٹ کر دنیا کو اپنا نہیں بنا سکتے یہ نہ ہوا تھا نہ یہ قانون ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا صبر کرو صبر کرو اما عائشہ کے فاقے کو یاد کرو حضرت فاطمہ کے تڑپنے کو یاد کرو نبی کے بلکنے کو یاد کرو تین تین مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تمہارا گھر نبی کے گھر سے نہیں بڑھ گیا برباد نہ کرو اپنے ہاتھوں سے بیوی بچوں کو لا تر حکم امبال حکم ان اولاد حکم اللہ اپنی اولاد کو اپنے مال کو غافل نہ کرو اللہ کے لیے بیال کے تڑپنے کو یاد کرو سمیا کے تڑپنے کو یاد کرو خباب بتنے ارد کی پیٹ کو یاد کرو یہ مصیبت ہلکی ہو جائے گی یہ پریشانی ہلکی ہو جائے گی کتنا جیو گے کتنا جیو گے رخصتی ہوئی ایم بی اے دلہا برطانیہ کا امپورٹڈ دلہا ان اجل اللہ ادا جا یو لو کن تم میرے اللہ عبرت تو ہمیں دے دے دل کی کھڑکی کو تو کھول دے اے اللہ دنیا کو دنیا بنا کر دکھا یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے ہم پراٹے بھری کاروں سے دھوکہ کھا رہے ہیں ہم بلڈنگوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں ہم سونے کی چمک سے دھوکہ کھا رہے ہیں ہم پیسوں کی کھڑکھاہٹ سے دھوکہ کھا رہے ہیں اے ربا اے ربا ہمیں دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت پر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پنڈا لگا ہوا ہے کھانا بنا ہوا ہے برتن سجے ہوئے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں نوشا کے دل کے اندر کتنے ارمان تھے جو برسوں سے موج کھاتے ہوں گے دلہن نے اپنے ہاتھوں کو جو پیلا کیا ہوگا اور جو مہندی سے سجایا ہوگا اس کے دل کے اندر کتنی ارمانیں نہیں تھیں دلہن کے ماں باپ آج کتنے خوش ہوں گے اور کتنے مسرور ہوں گے کہ بیٹی کو ودا کرنے کے بعد بھی آنکھوں کے آنسوں کے اندر خوشی کی جھلک اور مسرت دکھائی نہیں دے رہی ہوگی ماں باپ جو برسوں سے اس بیٹے کے سر پر ایک تاج اور ایک صحرا دیکھنا چاہتے تھے میرے اللہ کی قسم ہم تو کہہ رہے ہیں یہ برنداون گارڈن برنداون کالونی اور ٹولی چوکی کا علاقہ اور انتیس نومبر کی یہ بیاہ کی بات ہے اور یہ برطانیہ کا ایم بی اے کا دلہا ہے مرنا نہیں ہے ان کاندھوں سے کتنے جنازوں کو اٹھایا ان ہاتھوں سے کتنے مردوں کو دفن کیا اور کتنا بال چاہیے اور کتنی دولت چاہیے کتنا اور لوگوں کے دل دکھاؤ گے کتنا لوگوں کو زندہ گاٹو گے کتنے گھروں کے چراغ کو تم بجھاؤ گے کتنے بچوں کے سروں کے اوپر یتیم کے بانڈل بدلاؤ گے کتنے بیواؤں کے سروں پر بیواؤں کی چادر ڈالو گے کتنے شوہروں کا قتل عام کرو گے کیوں مرتے ہو دولت کے پیچھے بریانی وہی برتن وہی شامیانہ وہی محفل وہی اللہ تیری کیسی قدرت ہے کہ شادی کی محفل کو موت کی محفل میں بدل دیا دلہا پوری ارمانوں کے ساتھ جب شب زفاف میں گیا دلہن سے ملاقات کرنے کے لیے گیا کپڑے بدلے سلام کیا اس نے یہی کہا کہ اس نے یہ کہا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے ایک آہ بری اور وہی ڈھیر ہو گیا جو کھانا آیا تھا وہ کھانا ولیمے کے نام پر بنایا گیا تھا جو شامیانہ ٹانگا گیا تھا وہ خوشیوں کے نام پر ٹانگا گیا تھا لیکن اب یہ موتا کا کھانا بن گیا اب یہ پنڈال ماتم کا پنڈال بن گیا میرا اللہ ہر آئے دن زندگی کے قدم قدم پر میرے وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں علماء کا ٹھٹا کرتے ہیں مسجدوں کا ٹھٹا کرتے ہیں مدارس کا ٹھٹا کرتے ہیں آج کیا ہے ان کی حالت بیوی ان کی نہیں اولاد ان کی نہیں پائی پائی کے محتاج سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک بیماریوں کے اندر ناخن کی بیماری آنکھ کی بیماری کان کی بیماری اندر کی بیماری باہر کی بیماری جسم کی بیماری روح کی بیماری انتڑیوں کی بیماری انتڑیوں کے اوپر جو جلد ہے کیا نہیں ہو رہا کیوں ایسے کتے کی زندگی اسی لیے آیا تھا مسلمان اپنا علاج کروانے کے لیے بھیڑوں چماروں کی لیاب میں جانے کے لیے عاملوں کے پاس لوگ بھرے ہوئے ہیں مزاروں کے پاس مسلمان عورتیں بھری ہوئی ہے پنڈتوں کے پاس جادوگروں کے پاس اور فال بتانے والے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر توتا رکھ کر جانور رکھ کر فال دیکھنے والے ایسے بھالو کے پاس ایسے جانوروں کے پاس آج کا مسلمان زلیل ہو رہا ہے تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے نہیں مرنا دو میں سے ایک طے کرو مجھے بتاؤ کہ کوئی ڈیڑھ سو سال دو سو سال سے ہے اور اس کا مال اسے ساتھ دے رہا ہے اس کی دولت اسے مرنا ہے ہم جب ڈرائیونگ لائسنس بنائے تھے تو پہلے تو یہ تھا کہ سال ب سال اس کو رینیول کرنا تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پانچ سال کے بعد اور اس کے بعد جب بنایا ایک لمبی مدت اس نے لکھ دی تقریباً بارہ چودہ سال کا رسا اس نے لکھ دیا ہم نے کہا کہ کیا ہوا کہا کہ اس وقت جب آپ دوبارہ رینیول کرائیں گے اپنا میڈیکل ٹیسٹ دینا پڑے گا آنکھوں کا میں نے اس وقت بالکل جوانی کے دن تھے اور بالکل شباب عالم شباب پر تھا تصور بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا اللہ ان آنکھوں کی روشنی چھین کر کہے گا کہ تو سوائے خبر کے دنیا نہ دیکھ یہ چڑھے ہوئے چشمے یا آنکھوں کی کھوئی ہوئی بھی بسارت میرا اللہ کی طرف سے عبرت ہے بس کر رنڈیوں کا گھورنا بس کر اب دنیا کا دیکھنا میرا اللہ جو بچپنے کے اندر آنکھوں کی بسارت جس نے دی جس نے جوانی میں دی وہ کیوں چالیس سال کے بعد یہ چھین لیتا ہے تجھے ضرورت نہیں ہے تو بس کر دانت مار کر پھوڑ دیے دانت نکل جاتے ہیں دانت اکھڑ جاتے ہیں مسوڑوں میں پیٹ جم جاتا ہے اللہ نے کہا کہ پیٹ میں آنت نہیں منہ میں دانت نہیں دنیا کا کتا بنا ہوا ہے کیا بتا رہی ہے یہ چیز دوڑتا تھا تیز رفتار ٹرین کا مقابلہ کرتا تھا ہم بھی دیکھتے تھے کہ جب ٹرین چلا کرتی تھی کچھ نوجوان کچھ بچے کچھ ساتھی مل کر کہتے کہ ہم پہلے جائیں گے یا ٹرین پہلے اسٹیشن جائے گی گھٹنوں کے پانی کو سکا دیا پیٹ کو و کمان کی طرح کر دیا کتے اب تو آ جا آخرت کی طرف ہو گیا نا اب تو جوانی نہیں رہی اب گور نہیں سکتا اب سن نہیں سکتا کان میں مشین ڈالنی پڑے گی اونچا بولنا پڑے گا نہیں دیکھتے داڑھی سفید ہو گئی جھک گیا ابا کھانا لگا کان میں کہنا پڑتا ہے اب وہ کان دیا تو وہ وہ کان دے گا نہ چل سکتا ہے نہ سن سکتا ہے دانتوں کو پھوڑ دیا آنکھوں کو خراب کر دیا آنکھوں کی بسارت کو لے لی کانوں کی قوت سوات کو لے لی انسان بس کر اب تو آنا جا اب تو جا اب تو میرا بن جا آ جا خبر دیکھ تجھے بلا رہی ہے چیخ رہی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں کان ہے ذرا تصور کیجئے گا آپ ایک کام کیجئے رات میں دو ڈھائی بجے اپنے بنگلے کے اپنے اپارٹمنٹ کے یا اپنے گھر کی کسی کمرے کے اندر اب داخل ہو جائیے اور ساری کھڑکیاں دروازے بند کر لیجئے آپ اور سمجھیے کہ یہ خبر تو ایسی نہیں ہوگی میں تو یہ کہتا ہوں اللہ خبر میں سام بھی نہ دے اللہ خبر میں بچھو نہ بھی دے اللہ خبر میں دیمت نہ بھی دے اللہ خبر کے اندر پسلیاں بھی نہ ملائے اللہ خبر کے اندر جو ہے جہنم کی کھڑکی کو بھی نہ کھولے اللہ جہنم خبر کے اندر پیر اور سرام سے سر کی طرف سے شام کو کھاتا ہوا بھی نہ چھوڑے صرف ایسے ہی رکھ دے جب آپ دفن کرتے ہیں غور کیجیے کہ ایک کمر تک کھڈا کھود کر مینہ خلق نہ کم کہہ کر آ کر جو بیڑی سلگاتے ہو پان زردے کا چبا کر تھوکتے ہو ایک لمحے کے لیے جانا تو ہم اس میں ہے اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کچھ کر دیا کتنے گھر اجاڑے کتنی دنیا تباہ کی کتنوں کے دل دکھائے اور کتنی آبادیوں کو تحس نحس کیا کتنے گاؤں کو ہم نے ویران کیا عجیب و غریب اللہ کی شان ہے جو شادیانہ اور خوشی اور مسرت کا گھر تھا بریانی وہی پلیٹ وہی کیٹرین وہی پنڈال وہی اور برتن دھونے کے لیے پانی جو گرم کیا گیا تھا وہی لیکن اب برتن دھونے کے لیے نہیں موتا کو غسل دینے کے لیے جانا تو ہے جوان بھی جاتا ہے بوڑھا بھی جاتا ہے اس سے پہلے ہفتے اس سے عجیب و غریب واقعہ فیملی دو تین فیملیاں تھیں حاجی صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے گئی بشیر آباد وغیرہ کچھ علاقہ ہے یہ لوگ اپنے گھر میں واپس ہو رہے تھے تین گاڑیاں تھیں جب تین گاڑیاں ہوتی ہیں تو بچے آپس میں ایک دوسرے کو ٹھینگا دکھاتے ہیں کہتے ہیں ہم سبقت کر گئے ہم آگے بڑھ گئے ہم جیت گئے آپ چچا گاڑی پیچھے ہو گئی یہ چل رہا تھا رات کا سناٹا تھا انڈیکا گاڑی پیچھے رہ گئی تھی دو گاڑیاں کالس وغیرہ آگے بڑھ گئی یہ زندہ واقعہ قوم سمود کا کہو تو کہو کہ کس نے قوم سمود کو دیکھا قوم آت کا کہو یہ تو باسی واقعہ قوم لوت کا کہو یہ تو سب علماء کہتے رہتے ہیں قوم نوح کا کہو ارے یہ تو صاحب اولڈ اسٹوری ہے آؤ نئی کہانی میں تمہیں سناتا ہوں نیا واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں عجیب و غریب واقعہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی مشیت کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر میرے اللہ کی قسم تو ایک بال اگا نہیں سکتا اگا نہیں سکتا تیرے بھووں پر جو آم کے اوپر بھووں ہیں ایک سفید بال آ جائے اللہ کی مرضی کے بغیر تو اس کو کالا نہیں کر سکتا کیا کر رہا ہے انسان کیا کر رہا ہے تو تجھے وہ طاقت مل جاتی ہندوستان سے لوگ پیدل حج کو جایا کرتے تھے جاتے نہیں تھے آج اپنی پارکنگ لانچ تک تو پیدل نہیں جا سکتا تجھے بچہ سہارا دینا پڑتا ہے گاڑی تک جانے کے لیے روپے اٹھانے کی کتی میر لینے تو پیدل نہیں جا سکتا اتنا کمزور kidney liver heart cholesterol B P low B P I brain tumour نمک شکر گیہوں چاول جتنے گنا کیے اللہ نے اتنی بیماریوں سے انسان کو بھر دیا آجا میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر نماز میں انیس بیس کا فرق ہوگا میرا رب آپ کرے گا معاملات اور کسی کی حق تلفی اور کسی کا حق دبانا ناحق جھوٹ بولنا کاروبار غلط کرنا بے وفائی کرنا وعدہ دے کر بدلنا امانت میں خیانت تو ایک کر یہاں اللہ ایک بیماری دے گا ایک کر اللہ ایک بیماری یہ نہیں ہو سکتا اللہ نہیں معاف کرے گا اپنی نماز معاف کرے گا اللہ اللہ کی مخلوق کو کوئی ستائے گا اللہ معاف نہیں کرے گا تین گاڑیاں جا رہی تھی دو گاڑیاں آگے بڑھ گئی اللہ کی شان دیکھیں کیسی عجیب شان ہے جو پچھلی والی گاڑی تھی اچانک یہ ہوا کہ ایک کھڈا آیا نظر نہیں آیا اب یہ لوگ ایک کمپٹیشن میں ایک مقابلے کی دھند میں میں آگے تو آگے میں جا رہے تھے کھڈے میں گاڑی جو اچھلی تو اس کا جو لائٹ کا فیوز تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور گاڑی کے ہیڈ لائٹ چلے گئے اور گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ گئی تو ان کا توازن کھو گیا اسٹیئرنگ ہاتھ سے نکل گئی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قریب کے اندر وہ جو ڈیوائڈر وغیرہ ہوتا ہے یا سائٹ کے اندر جو لوہا لگا ہوا رہتا ہے قوت کے ساتھ جو مارا پچھلا ڈور کھلا اور ایک عورت کے گود کے اندر بچہ بیٹھا ہوا تھا ایسا لگتا ہے کہ کوئی فلم میکر اسٹوری بنا رہا ہو تازہ پندرہ دن کا واقعہ ہے میرا اللہ قدرت کے کارناموں کو دکھاتا ہے مان جاؤ کچھ نہیں کر سکتے تم کچھ نہیں کر سکتے قارون اتنا خزانہ لیا زمین میں دسا دیا گیا فرون اتنی دولت لیا خدا کے عذاب کا شکار ہو گیا تم خارون کے پیشاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تم شداد کا حامان کا پھر یہ چھوٹے موٹے انیس بیس کی چار سو بیسی کر کر کیوں دنیا تباہ کرتے ہو آخرت تباہ کرتے ہو لیٹ جو گئی توازن کھویا اور جا کر وہ سیٹ جو کٹر آتا ہے اس پر جو مارا پچھلی کھڑکی سے ماں کی گود سے بچہ اچھلا لگتا نہیں ہے نا قدرت کا تماشا دیکھیں اچھل کر جا کر وہ درخت پر ٹنگ گیا کپڑوں سے وہ ٹنگ گیا اور پھر گاڑی اپنی رفتار پر تھی کنویں کا منڈیر کھلا ہوا تھا کنواں کافی گہرا تھا کھیت تھا اور کافی گہرا کئی ساٹھ ستر فٹ پانی نیچے تھا ساری گاڑی اندر گئی ساری گاڑی کا متفن اور قبرستان وہ بن گیا دنیا نہیں جانتی اس واقعے کو کہ اس حاجی صاحب کی جو ہے رخصتی کے تین جو گاڑیاں نکلی ایک گاڑی کا فسانہ فسانہ ہو جاتا اور پھر ایک تاریخ بن جاتی اگر وہ بچہ درخت پر نہ اٹکتا چیختا نہیں چلاتا نہیں چیخا چلایا کچھ بات کر سکتا تھا فون نمبر دیا گیا اگلی گاڑیوں کو بلایا گیا سارے کے ساروں کا قبرستان اور متفن وہ کنواں بن چکا تھا ایسے وقت آج کل کا واقعہ شیموگا کے حاجی صاحب کو جو لے کر جا رہے تھے گاڑی حادثے کا شکار ہوئی اور حاجی صاحب منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے کتنا چاہیے گا آپ کو کیا انہی واقعات کو بیان کرنے کے لیے جمعہ کو رکھا گیا ہے کیوں نہیں سمجھتے آپ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی رحمت کا اثر جنگل کے درندوں پر اتنا پڑا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے صحابہ کرام بڑے اشار یا اللہ یہ کیا ہے آج جانور جمع ہو گئے ہیں شیر ہے گیدڑ ہے چیتا بھیڑیا کیا بات ہے بڑے پریشان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے کہا کوئی کسی سے الجھے گا نہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک امیر بنایا متکلم بنایا اس شیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے وَمَا صح کا اللہ رحمت للعالمین آپ باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کا اثر ہم پر اتنا ہوا ہے کہ ایک تو مجبوری ہے کہ ہم ان بکریوں کو شکار کیے بغیر پیٹ نہیں بھر سکتے اپنا گزارا نہیں ہو سکتا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جائے کیا یہ شان رحمت کے خلاف ہے حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کیا جائے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد بکریوں کا شکار کریں گے میری شان رحمت کے خلاف جنگل کے درندے کو بات سمجھ میں آ گئی آج انسانیت کا قتل عام کرنے والوں آج گھروں سے سہا گزارنے والوں آج زندگیاں برباد کرنے والوں آج دھوکے کی زندگی میں رہنے والوں آج فنڈ بنا کر آج ادارے بنا کر پاؤں کو لوٹنے والوں الیکشن کیوں ہوتے ہیں مسجدوں کے یتیم خانوں کے عہدوں پر براجمان ہونے کے لیے لڑائی کیوں کی جاتی ہے لاکھوں کروڑوں روپے ٹرن اوور کے لیے ملتے ہیں خدمت کا شوق ہے ان ملاؤں کی فقیروں کی خدمت کرو ان اولیاء کے خانخواہوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرو خدمت کا شوق ہے ٹائلٹ اور حمام خانہ اور غسل خانہ صاف کرو خدمت کا شوق ہے فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر افغانستان کے اندر عراق کے اندر سسکنے والی بلکنے والی آوازوں پر لبیک لگاؤ ایسی کاروں میں پھرنے والے ایڈمنسٹریٹر صاحب کیا وہ یتیموں کا خیال کریں گے کیوں خدمت کا شوق نہیں ہر کوئی مار کر کھانا چاہتا ہے یا ادنا درجے کے اندر اسے روٹیشن کرنا چاہتا ہے کرو کب تک کرو گے قبر منتظر ہے کفن تیار ہو چکا ہے قبر کی صدا نکلنے والی ہے اور اس نبی رحمت کی امت جس نبی رحمت کی رحمت کا اثر جنگل کے درندوں پر تھا دنیا تمہیں تباہ کر دے گی مسلمانوں دنیا کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ دنیا تمہیں برباد کر دے گی یہ دنیا غارت گری کی جگہ ہے یہ دنیا مختل ہے یہ دنیا خون خرابے کی فساد کی جگہ ہے یہ دنیا بنانے کے بعد میرے اللہ نے رحمت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دے گی روزی متعین ہے ماں کے پیٹ میں روزی لکھ دی گئی پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانے کو کم نہیں کر سکتی پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانے کو بڑھا نہیں سکتی جو پیسہ زیادہ آئے گا ابھی اڑیسہ اور بنگال کے سفر میں پچھلے ہفتے اس ہفتے ہم گئے ہوئے تھے اب غریب غریب نہیں رہا ہم نے کہا کہ لوگ یہاں کے کیا کرتے ہیں کہنے لگے ایک جاپان میں ہے کہا تنخواہ ایک لاکھ بیس ہزار کہاں کہاں رہتے ہیں آسٹریلیا میں کوئی باورچی ہے کوئی ہیلپر ہے کوئی ڈرائیور ہے لاکھوں کی تنخواہ ہے اور اس گاؤں کی حالت وہی جو گاؤں آج سے پچیس تیس سال پہلے تو ہم نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ فرمایا من فخر اکشا بھی کم ولاکن اکشا بکم کم ان تب سل کم دنیا کما کانا بسی علام کانا قبل کم میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروان مجھے آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا فلاش ہو گیا آپ نے فرمایا مجھے تم سے فخر و فاقے کا ڈر نہیں ہے کہ تم پیٹ پر پتھر باندھو گے تم مشکل سے گزارا کرو گے تم صبر کرو گے مجھے ڈر نہیں مجھے ڈر اس بات کا کہ دنیا تمہارے قدموں پر پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر میں نے کہا کھاتے کیا ہیں کھاتے وہی ہیں جو موڑی کھاتے تھے مرمرے کھاتے تھے چڑوے کھاتے تھے پہنتے کیا ہیں وہی پرانا لباس پہنتے ہیں رہتے کہاں ہیں وہی مٹی کے گھر میں رہتے ہیں تو کیا ہوا ایک لاکھ تنخواہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوے بیگہ زمین لی ہے کسی کی ڈیڑھ سو بیگہ زمین ہے اور کسی نے اتنے کھیت لیے ہیں پیسہ جو آئے گا ایکسٹرا آدمی مٹی میں ڈالے گا اور کھیت میں ڈالے گا پتھر میں ڈالے گا اور میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے پروایا کہ انسان کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو گارے اور مٹی کے اندر لگے زندگی وہی کی وہی مربروں سے نام نہیں ہٹا موڑی سے نام نہیں ہٹا چڑووں سے نام نہیں ہٹا ابلے اور بھونے آلو سے نام نہیں ہٹا گئے جاپان ماں کی ممتا کو قربان دے کر باپ کی شفقت کو قربان دے کر اولاد کی محبت کو قربان دے کر اور بیوی کو بیوہ بنا کر کیا کیا نو بیگہ زمین خریدا اللہ نے عذاب دیا کہ وہاں بیٹھے ہیں فکر یہاں کی لگی ہے کہ ایک بیگہ زمین میں اناج لگا ہے دوسرا بیگہ زمین کا مزدور ہڑتال پر گیا ہے چوتھے بیگے زمین پر پانی نہیں برسا ہے پانچویں بیگے زمین کے اندر مقدمہ چل رہا ہے اللہ نے عذاب کا لگا دیا وہی روٹی وہی سوکھی روٹی ایک گھر میں گئے جس گھر کے دو بچے آسٹریلیا میں رہتے تھے معاف کرنا اللہ معاف فرمائے غیبت اگر ہو جائے اندر پرانی ساڑیوں کو ٹیکا دیا گیا تھا کہ کہیں مٹی چھت کی نہ گر جائے اور ہیں آدمی گھر کے لوگ آسٹریلیا کے اندر رہنے والے نہ گھر کا اسٹائل بدلا نہ کھانے کے طور طریقے بدلے نہ اس علاقے کے اندر رنگ رونق آیا میرے اللہ کے نبی نے سچ پروایا کہ روزی تو مقدر ہے وہ روٹی میں ہو مرغے مسلم میں ہو بریانی میں ہو کشتے میں ہو آدمی اگر زیادہ کمائے گا مٹی پتھر میں ڈالے گا دیکھو تیس چالیس میں میرا گھر ہے شیٹاں کا گھر ہے مولڈنگ کا گھر ہے ہو گئی بات مر گئی وہاں کو صبح میں جو روحا جھاڑو اٹھائی تین منٹ کے اندر ایک تصویر ہے فاطمے میں قصہ خلاص بلڈنگ بنی ایک کام والی آئی دوسرا مالا آیا ایک کام والا آیا چوتھا مالا آیا ایک ڈرائیور آیا اب خام کی پنچایت الیکٹریسٹی بڑھ رہی ہے پلمبنگ کا خرچہ بڑھ رہا ہے پانی کا خرچہ بڑھ رہا ہے مینٹیننس بڑھ رہا کھا کتنا رہا ہے وہی تو ڈیڑھ روٹی کل کھا رہا تھا وہی آج کھا رہا ہے کل جو ساڑھے تین گز کا کپڑا پہنتا تھا اگر آج ساڑھے سات کا گز کا کپڑا پہنے تو گلی کے کتے کہیں گے یہ کوئی باؤلا کتا آ گیا اس کے پیچھے لگ جائیں گے کوئی معاف نہیں کرے گا ارے خاں عذاب سے اس کے ہو ہنسی کی زندگی گزارو خوشی کی زندگی گزارو مسرت کی زندگی گزارو خنات کی زندگی گزارو صبر کی زندگی گزارو اور یہ مزے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر لے کر گئے یہ مزے ہمارے اولیاء لوٹ کر لے کر گئے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے جھوپڑی میں تھے بادشاہ نے کہا میں حضرت کا حضرت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں زیارت کرنا چاہتا ہوں کیا پڑی ہے صاحب کیوں آتا ہے وہ کاؤنسلر کا جھوٹا جسے مل گیا اسے دنیا آخرت کی کامیابی کی چابی مل گئی یا میلے کا چمچا سینا اتنا پھولے گا کہ اگر اللہ ہڈیاں مضبوط نہ بناتا اور چمڑا نہ بناتا یہ سینے کی ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی رہتی وقت کا بادشاہ ایشیا پورا جس کے قدموں تلے پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا ہندوستان افغانستان جس کی سرحدیں اتنی بڑی بڑی اور ایک جھوپڑی کے فقیر کے در پر وہ آنا چاہتا ہے جب نہیں آنا تو بادشاہ کے درباریوں نے کہا بہت مہربانی ہوگی آپ اجازت دیں آپ سے کچھ نہیں کہیں گے صرف دیکھ کر چلے جائیں گے اس نے کہا اس کو کہو وہ پیروں طرف سے آئے سر کی طرف سے نکل کر چلا جائے اس سے زیادہ رکے گا ہم اس کو سزا دیں گے جب ہمارے پاس معاملات تھے تقوا تھا نبی کی زندگی تھی نبی کا اسوا تھا وقت کا بادشاہ ہمارے قدموں کے پاس آ کر جھکتا تھا آج مکڑیوں کے پجاری بندروں کے پجاری کتوں کے پجاری شرمگا کے پجاری سورج چاند کے پجاری آج ہمیں ڈراتے اللہ اکبر ہم نے نبی کے اسوے کو چھوڑا نبی کے اخلاق کو چھوڑا معاملات کی صفائی سے ہم ہٹے اللہ نے ہمیں تباہ کیا اللہ نے ہمیں برباد کیا دیکھو جو آدمی جتنا ماڈرن لائف گزارتا ہے میرے اللہ کی قسم یقین کرو اتنا زیادہ وہ تباہ ہے برباد ہے داڑھی مڈانا ماڈرن لائف ڈاکٹروں نے کہا جو داڑھی منڈاتا ہے میاں بیوی کی ملنے کی جنسی طاقت اس کو اللہ ختم کر دیتے ہیں دیکھو داڑھ ہے داڑھ کا اثر آم پر پڑتا ہے ایک انسان کے عزو کا اثر پیر ہے پیر کے پنجوں پر پولیس مارتی ہے دماغ چوکنا ہوتا ہے پیر کے پنجوں کا اثر دماغ پر ہے تو داڑھی کے پاس جو رگے ہیں ان کا اثر انسان کی قوت باس ہے انسان کی جنسیات سے ہے جو داڑی مڈا ہو سمجھ لو کہ یہ ویاگرا کھاتا ہوگا یہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہوگا جو داڑی ہو سمجھ لو یہ خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کا شکار ہوگا جو داڑی ہو سمجھ لو کہ اس کی بیوی دنیا کی سب سے غریب بیوی ہے مال ہے دولت ہے کپڑا ہے لگتا ہے لیکن شادی کی بھوک اور شادی کی آس اس کا میاں جانور اور کتا سور بن کر اس کی نہیں مٹا رہا ہے جو ماڈرن جتنا اتنا اللہ کی نعمتوں سے وہ محروم ہے اللہ کے نبی نے عورتوں کو پردہ رکھا اس لیے رکھا کہ جسم اللہ نے عورت کا ایسے بنایا اس میں ریسیور پاور زیادہ ہے انفیال قوت انفیال کہتے ہیں وہ سورج کی کشش کو اور دنیا بھر کی آلودگی کو وائرس کو وہ کھینچ سکتا ہے اللہ نے کہا تو پردہ کر لے تیرے جسم کے اندر اور مرد کے جسم کے اندر اللہ نے قوت فعالی رکھی ہے یعنی ایک چیز آؤٹ پٹ ہوتی ہے اور ایک چیز ان پٹ ہوتی ہے اللہ نے عورت کی کھال میں اسکن میں جلد میں ان پٹ کی خاصیت رکھی ہے وہ پردہ نہ ہو وائرس بیماریاں اور دھوپ اور شعاؤں کے اثرات اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کو تباہ کر دیں گے جو عورت با پردہ ہے اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے اور جو عورت بے پردہ ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بیماریوں کا مجسمہ ہے شریعت پر چلنا دین پر چلنا میرے اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی نعمتیں پانا ہے ٹی رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی ایل سی ڈی ہے اور طرح طرح کے پروگرام میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم یہ خاندانوں کو تباہ برباد کرنے کے ذریعے ہیں غریب جب دیکھے گا ایک سیریل کے اندر کہ اس قسم کی کپڑے بہویں پہنتی ہیں بیٹیاں پہنتی ہیں اس کے دل میں حسرت جاگے گی کما نہیں سکتا چوری کرے گا ڈاکہ ڈالے گا خیانت کرے گا دھوکہ دے گا یہ ماڈرن لائف یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا قہر ہے صبر اور خناب کی زندگی انسان کو سکون پہنچاتی ہے جھوپڑی میں رہتا ہے اپنا ہٹ کھاتا ہے اپنی سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز لگا کر کھاتا ہے ایک بڑی ڈکار دل جہر دیتا ہے اللہ لک الحمد و کا شکر بول کر اور جب دیکھتا ہے کہ نہ صاحب یہاں تو ڈنر ٹیبل پر ڈائننگ ہال میں طرح طرح کے میوجات ہیں ڈرائی فروٹ ہیں مرغے مسلم ہے تیتر ہے بٹیر ہے مچھلی ہے فلاں ہے فلاں ہے اب انسان ہے ہری سبز کا پجاری اس طرف جانے لگتا ہے اب کر تو نہیں سکتا اللہ نے اس کے پیٹ میں اس کی روزی لکھ دی ہے وہ نہیں کر سکتا کرنے کی آس میں اپنی زندگی تباہ برباد کرے گا مل نہیں سکتا اس لیے کہ اس کے مقدر میں نہیں اور جو مقدر میں نہیں زمین آسمان کی طاقت اسے نہیں دے سکتی تو اب کیا کرے بیکار کا پشیمان ناشتہ کر کر بھی وہ دعا نہیں پڑے گا پریشان رہے گا یہ چیزیں انسان کو تباہ برباد کرتے رکھیں گے اور خاص طور سے یہود و نصارہ اس ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے خاص طور سے مسلمانوں سے نبی کے اخلاق کو چھیننا چاہتے ہیں نبی کے اسلام کو نبی کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے انصاف کا ترازو ہے انصاف کی عدالت ہے ایموشنل ہتیاچار یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے خاندانوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں ایک ویسٹ ہے پرانے کپڑے ہیں روئی ہے اس کو پیٹرول کے اندر بھگویا گیا ہے اور پھر ایک چراغ کو قریب میں رکھا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیٹرول میں بھیگی ہوئی روئی میں اور ان جو ہے کپڑوں میں کیا آگ نہیں پکڑے گی جیسے آگ ایک پیٹرول میں اور جو ہے آگ میں پکڑتی ہے موم بتی میں پکڑتی ہے اس سے زیادہ اللہ نے جنس کی طاقت کو رکھا ہے ایک مرد اور ایک عورت اگر تنہائی میں رکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان میں تیسرا شیطان پیدا کر دے گا عورت کے دل میں کچھ ہوگا مرد کے دل میں کچھ ہوگا یہ خاندانوں کو تباہ کرنے کا جو سلسلہ امریکہ میں تھا برطانیہ میں تھا یورپی ممالک میں تھا کہ وہ خاندان بکھرے ہوئے ہیں عورت اپنا کماتی ہے اپنا کھاتی ہے مرد اپنا کماتا ہے اپنا کھاتا ہے اولاد اپنا پیار محبت شفقت اور میاں بیوی کی الفت انسیت کچھ نہیں مرد کو چاہیے لڑکی ہزاروں لڑکیاں تیار ہیں عورت کو چاہیے مرد ہزاروں مرد تیار ہیں بیٹی کو چاہیے عاشق ہزاروں عاشق تیار ہیں ماں اپنی بیٹی کو بتائے گی حمل نہ ٹکنے کے طریقے کیا ہیں کس طریقے سے حمل ضائع کیا جانا چاہیے اور حمل سے بچنا چاہیے اس سماج اور سوسائٹی کو ہندوستان میں کم سے کم اگر ہندو تہذیب بھی ہے اتنی گری ہوئی تہذیب نہیں تھی اس قسم کے ایموشنل ہتیاچار وغیرہ سیریل لا کر بیوی کے دل میں شوہر کے تعلق سے شبہ پیدا کرنا شوہر کے دل میں بیوی کے تعلق سے شبہ پیدا کرنا اور اپنی ایک اداکار کو تنہائی میں اس کے ساتھ چھوڑنا کون ایک عالم کو بھی رکھیں گے وہ مرد مانا ہے اس کی طرف محبت کی بات کرے گا وہ اور اس کی طرف رغبت کرے گا پھر اس منظر کو دکھا کر عورت کے دل کے اندر بس پیدا کرنا شادیوں کو توڑنا خاندان کو توڑنا قبیلے کو توڑنا اس قسم کی چیزیں لا کر آج خاندانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ چیزیں مجھے ان جو ہے سیریلوں سے اور ان چیزیں ناٹکوں سے لینا دینا نہیں مجھے یہ بتانا ہے یہ کتنی زہریلے اور فاسد اور سب میں قاتل ہیں کہ معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان جو اسلامی شاعر ہیں آج ان سے دور ہوتا جا رہا ہے آج کہتا ہے فرانس کے میناروں کی بات آئے کتنا کمی نہ یہودی کہ فرانس کی مسجدوں کے مینارے اور جب برقع پر پابندی کی بات آتی ہے کہتا ہے کہ نہیں لگنا چاہیے <coughs> اذان پر پابندی کی بات منع کرتا ہے خود مسلمان کون سا شاعر اسلام کی لاج رکھتا ہے ہم گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ میں اسلامی نئے کیلنڈر میں داخل ہو چکے ہیں کتنے مسلمانوں کو اس بات کا پتا ہے چودہ سو اکتیس ہجری سے چودہ سو بتیس ہجری کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں ہمیں کیا اسلام کے مہنوں کے نام کا پتا جن اسلامی ناموں سے ہم حج کرتے ہیں جن اسلامی ناموں سے روزہ رکھتے ہیں جن اسلامی مہینوں سے عورت کی عدت ہوتی ہے اور یہ اسلامی مہنوں کے اعتبار سے نظام شریعت چلتا ہے یہ شاعر اسلام ہے یہ اسلامی ہجری کیلنڈر ہے اور مستقل اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ ایک علاقے کے گورنر تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین خطوط بھیجا کرتے تھے احکامات کے تو حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا خط پہلا کون سا بات کا کوسا پتا نہیں لگتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جوڑا کہا کہ اسلامی تاریخ کو مدمن کرنا چاہیے ایک اسلامی کیلنڈر بنانا چاہیے تو مختلف باتیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ پروانے کو لیا جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو لیا جائے تمام باتیں رد ہو گئی آخر کار اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان کارنامہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے فتح ملی کامیابی ملی اور اسلامی سلطنت اور اسلامی مملکت اور اسلامی آزاد ریاست کا ایک فاؤنڈیشن جہاں بنا مدینہ طیبہ وہ ہجرت کے واقعہ کہ جہاں آج کے بعد کفر بدنام ہوگا آج کے بعد بت پرستی پائے تلے روندی جائے گی آج کے بعد فتح فتح مبین کا اعلان ہوگا اس تاریخ کو تاریخ ہجری اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جو گئے وہاں سے اس تاریخ کو تاریخ ہجری کے نام سے ہجرت کی طرف منسوخ کر کے کیا گیا آج مسلمان کتنا ان کو اپناتا ہے کوئی ہماری ٹوپی چھیننا چاہے کوئی ہماری داڑھی لینا چاہے کوئی ہمارے میناروں سے اذان ختم کرنا چاہے کوئی میناروں کو ختم کرنا چاہے اور کوئی مسجد کے اندر رام مندر بنانا چاہے ہم تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن خود اپنے گھروں کے اندر اپنے کارخانوں کے اندر جہاں چلتی ہے اسلامی شاعر کا کتنا ہم اہتمام کرتے ہیں لائیے آج اسلامی کیلنڈر اپنے بچوں کو اسلامی نام یاد کروائیے اسلامی مہینوں کے کہ محرم سفر ربی الاول ان میں چار مہینے کون سے محترم تھے جس کو جاہلیت والے مانا کرتے تھے اس میں فضیلت والا کون سا مہینہ ہے محرم کی کیا فضیلت ہے محرم میں کیا تاریخ پیش آئی یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کیا اولاد کو آج کل کیلنڈروں میں لکھا ہوا رہتا ہے فلاں تاریخ کو فلاں امام شہید ہوئے فلاں تاریخ کو فلاں محدث پیدا ہوئے اور یہ تاریخ ہجری اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ بتائیے اور یہ محرم جس سے اسلام کی مہنے کی ابتدا ہوتی ہے جن کے نجی کارخانے ہیں جیسے میرا اپنا جوتے کا کارخانہ ہے میرے پاس پچیس افراد کا اسٹاف ہے حکومت تو مجھے نہیں کہتی کہ میں دس تاریخ کو تنخواہ دوں یا پچیس کو دوں حکومت یا لیبر کوٹ مجھے نہیں کہتا میں ان حدود کے اندر اسلامی کیلنڈر کو مجھے جاری کرنا چاہیے خمری تاریخ کے اعتبار سے تنخواہ دیں خمری تاریخ کے اعتبار سے چھٹی دیں ہماری چلتی ہے صاحب یہاں ودھان سبھا کچھ نہیں کرے گا یہاں سپریم کورٹ کچھ نہیں کرے گا اور گھر کے اندر اسلامی تاریخوں کی یاد دہانی کے لیے مثال کے طور پر ہر مہینے کی عربی دس تاریخ کو ہمارے گھر میں بریانی پکے گی ہر مہینے کی چاند رات کو ہمارے گھر کے اندر بچوں کو جو چیز پسند ہے وہ دوسے کھاتے ہیں اڈلی کھاتے ہیں یا چکن کھاتے ہیں پکے اب وہ ہوگا یہ کہ ان کو اس بہانے سے تاریخ یاد رہے گی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھنے کی جو سنت ہے ہم تو رمضان میں دیکھتے ہیں گلے مصیبت پڑ رہی ہے ایک دیکھتے ہیں اور اپنے شیطانی بھائیوں سے گلے ملنے کے لیے عید الفطر کا چاند دیکھتے ہیں چاند دیکھنے کی سنت ہم سے نکل چکی ہے اٹھائیس انتیس انتیس کو چاند نظر آتا ہے اس دن ایک خاص قسم کا میوہ تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ آج خبری تاریخ کی انتیس ہے آج چاند رات ہے آج نبی کی سنت چاند کو دیکھیں گے اور دعا پڑھیں گے اللہ اہ علینا بل یمی و ایمان و سلامتی ول اسلام یہ دعا پڑھیں گے اللہ پورا مہینہ و آفیت کے ساتھ گزارے گا کئی ایسی دعائیں ہمارے اولیاء نے لکھی ہیں کہ پہلے چاند کو دیکھ کر اگر کوئی محرم میں یہ پڑھے گا کوئی شوال میں پڑھے گا کوئی رمضان میں پڑے گا جیسے رمضان کا چاند دیکھ کر اگر کوئی سورہ پتہ پڑے گا اللہ سارا سال اسے کامیابی دے گا اور اگر کوئی محرم کا چاند دیکھے گا اور یہ دعا پڑے گا اللہ تعالیٰ پورا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزارے گا یہ سب سنتیں ہماری زندگی سے نکل رہی ہیں اسلامی ہجری کیلنڈر شاعر اسلام میں سے ہے ہماری اسلامی شناخت میں سے ہے جو ہماری ٹوپی چھین رہا ہے ہماری داڑھی چھین رہا ہے کل وہ ہمارے کیلنڈر کو چھین لے گا اس لیے میری درخواست ہے نجی کارخانے نجی دکان والے بزنس مین اپنا جو حساب و کتاب رکھیں ہماری کیلنڈر کے حساب سے رکھیں مسجد کے اندر ایسے جو بورڈ ہے اس کے اندر دیکھیں کہ آج محرم کی تین تاریخ لکھی ہوئی ہے تو ان تاریخوں کو دیکھیں اور پھر اخبار جو اردو آتے ہیں ان کے اندر بھی صحیح تاریخ لکھی ہوئی رہتی ہے اور اس سے آپ یہ کریں تو ہجرت کے واقعے کی یاد تازہ ہوگی اور اس سے ہماری نسبت ہوگی اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گی الحمد للہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے جمعے میں ہم ایک بابرکت آشورے کے دن داخل ہو رہے ہیں یہ عاشورہ جو بابرکت ہے اس لیے نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا یہ تو آقا کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے عاشورہ اس لیے محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ طیبہ گئے دیکھا کہ یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں فرمایا کیوں رکھتے ہو کہا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو کامیابی ملی پھر ان کے ظلم سے نجات ملی اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اس سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں روزے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ایک روزہ رکھا فرمایا اگر اگلا سال ہو تو میں دو روزے رکھوں گا نو دس کے یا دس گیارہ کے آشورہ سے ایک دن پہلے یا آشورہ کے ایک دن بعد آشورہ کا سنگل روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور جو عورتیں جن کے روزے رمضان میں چھوٹ گئے تھے ناپاکی کی وجہ سے یہ آشورے کے روزے اور یہ شابان کا روزہ اور پھر اسی طریقے سے ابھی جو عرفات کے روز ہے ایسے روزوں میں وہ روزے لسک کرا لیں سمجھ گئے یہ روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور فض روزوں کی ان کی قضا بھی ہو جائے گی تو اگلی جمعہ رات یا جمعہ یا جمعہ یا ہفتہ یہ عاشورہ ہے جمعہ کے دن اور اس دن آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑا قیمتی نسخہ دیا جس دنیا کے ہم کتے ہیں اور جس مال کے ہم ہریچ ہریش اور لالوچی ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشورے کے دن جو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا کھلانے میں پلانے میں کپڑا پہنانے میں مال دینے میں بیوی کو مال دیتے ہو آج کا دن دیو گھر کے پردے بدلتے ہو آج کا دن بدلو بسترے کا غلاف بدلتے ہو آج کا دن بدلو لحاف لے آتے ہو ایسا سسٹم کرو کہ آشورے کے دن پورا گھر کا نظام بدلے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے اور کہتے ہیں کہ آم کے آم اور بیجوں کے دام بیج بھی مل جاتا ہے ہم لحاف ہم تو صحابہ کو اوڑھنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں سب نہیں کر رہے ہیں کمبل ہم لیں گے رضائی ہم لیں گے سوٹر ہم لیں گے بیوی کے لیے ساڑی ہم لیں گے زیور ہم لیں گے لیکن اس دن کی فضیلت ہے تو پورے سال کے اندر ایسے ایڈجسٹ کریں گے کہ آشورے کے دن یہ تمام کام ہو جائے تو اس کا یہ ہوگا کہ حدیث پر عمل ہوگا ہمارے کئی بزرگ فرماتے ہیں تیس تیس چالیس چالیس سالوں سے ہمارا تجربہ ہے آشورے کے دن ہم نے فراغ دلی کا ثبوت دیا صدقہ کیا خیرات کیا کھلایا پلایا گھر والوں پر وسط کی اللہ اس کے برکت میں ایسے ہی سال بھر اللہ نے ہمیں خوش رکھا تو اب ہم مغالتا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے رکھتے ہیں روزہ جمعہ میں اور جب افطار کریں گے آشورہ گزر چکا ہوگا تو اس لیے جمعرات کے دن پکائیں اچھا سے اچھا پکائیں جمعرات کا اگر روزہ ہو تو اب مغرب کے بعد سے آشورہ شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد کی افطاری میں خوب دھوم دھڑاکے کے ساتھ خوب بہترین کھانا کھائیں پھر آپ کو جمعہ کی جو سحر ملتی ہے وہ آشورے کا ہے اس میں کھائیں بچوں کو روزہ نہیں ہے جو بچے روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو کھلائیں پلائیں ہم تو عید میں وہ کپڑے نہیں پہنتے جو ہم عاشورے کے دن پہنتے ہیں اس لیے کہ حدیث آئی ہے عید کے دن پہننے نہ پہننے کی نہ فضیلت ہے نہ پہننے پر کوئی عذاب ہے لیکن اس کی بات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیں بشارت دے رہے ہیں گارنٹی دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے آشورے کا ایک مخصوص عمل ہے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا کہ اگر اس دن مخصوص طریقے سے کوئی دو رکعت سلاۃ الحاجت نفل نماز پڑھے گا اور ایک دعا ہے درود ہے اس کے پرچے بٹیں گے اور انٹرنیٹ کے اندر بھی اسے اپلوڈ کر دیا گیا ہے جو پڑھ نہیں سکتا وہ سنے اور سننے کے لیے آڈیو بھی انٹرنیٹ کے اندر آپ کی سہولت کے لیے اپلوڈ کر دیا گیا ہے ہوم پیج کے اندر آپ کو ملے گا آشورے کے نام سے تو اسی کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کر موبائل میں سن سکتے ہیں اور پڑھنے والے حضرات پڑھ سکتے ہیں حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا اگلے آشورے تک اس کی موت ہی نہیں آ سکتی اگلے آشورے تک اگر مقدر ہو موت مقدر کو کوئی نہیں ٹلا سکتا تو فرمایا اللہ اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر دے گا کہ پڑھنے سے تھوڑی نہ ہوتا ہے زندگی موت تو اللہ دینے والے پڑھنے سے وہ ٹل سکتی ہے ایسا گمان ایسا وسوسہ یا ایسی مصروفیت یا ایسا سفر کہ جس کی وجہ سے وہ دعا نہیں پڑھ پائے گا اور اللہ اس درمیان اسے موت دے دیں گے تو بہرحال ایک انشورنس ایک بیمہ ہے جو بزرگوں کا بیان کردہ ہے اور ایک انشورنس اور بیمہ ہے ضمانت ہے روزی کی میری درخواست ہے کہ آپ کے لیے اس نئے سال کے یہ دو گراں قدر تحفے ہیں ان تحفوں پر عمل کریں اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں معاملات کی صفائی نماز کا اہتمام اور دین پر عمل کے بغیر کوئی نسخہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا آج کا جو ہے غیر اسلامی کلچر یہود و نصارہ کا کلچر تباہ برباد کر کے رکھ دے گا ہمیں غارت کر دے گا دیکھو اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں کھانے والی تین قسم کی ہیں ایک انسان ہے ویج بھی کھاتا ہے نان ویج بھی کھاتا ہے دونوں اس کو دان دیے ہیں یہ داڑ دیے ہیں اور سامنے کے جو دان دیے ہیں یہ دونوں دیے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مخصوص داڑ دیے ہیں شیر کو کہ وہ نان ویج ہی کھاتا ہے گوشت ہی کھاتا ہے وہ گھاس نہیں کھا سکتا اور اللہ نے بکری کو صرف دان دیے ہیں وہ ایسے داڑ کچلی کہ جس سے گوشت چبایا جائے اللہ نے اس کو نہیں دیے ہیں اسی طرح مرغی ہے کہ وہ اپنا مخصوص کھانا کھا سکتی ہے ایک زمانہ تھا طے تھا کہ شیر گوشت ہی کھاتا ہے گھاس نہیں کھاتا ایک زمانہ طے تھا کہ بکری ہے گھاس ہی کھاتی ہے گوشت نہیں کھاتی ایک زمانہ طے تھا <coughs> کہ مرغی ہے وہ اپنی غذا کھاتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاملہ سائنس اتنا ترقی کر, کر پائے گا اور اتنی آگے بڑھ جائے گی سائنس کہ آج بائلر مرغی کو سور کا گوشت کھلایا جا رہا ہے بیلر مرغی کو خنزیر کے گوشت کی ملاوٹی اجزیا جو ہے شامل کر کر اس کے فوڈ میں کہ وہ ہے ویج اور اس کو نان ویج ٹیبلٹ بنا کر ایسے کھلایا جاتا ہے کہ تین دن کی مرغی تین مہینے کی مرغی لگنے لگتی ہے اور ڈیڑھ مہینے کی مرغی کئی کلو وزن ہو جاتی ہے تو کیا آج کا مسلمان سور ملی مرغی بیلر کی کھا رہا ہے اور یہ طے ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ نہیں ہے کہ جو فوڈ مل رہا ہے بائلر کو دیا جاتا ہے اس میں خنزیر کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور سور کی چربی کی ملاوٹ ہے یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان مرغیوں کا چکن اور سوپ کھانا جائز ہے مسلمان کھا سکتا نہیں کھا سکتا اور حلال و حرام اور معاملات ہم نے ہمیں کہاں تک ترقی میں پہنچایا کہاں تک تنزلی میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی محبت دلوں سے نکالے آخرت کا خوف پیدا فرمائے قبر کی تڑپ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائے آمین واخردان الحمدللہ